وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے جس دن انتقال ہوا ہے تو اس دن بھی فاتحہ بالکل دلا سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو اہل سنت والجماعت میں معمولات یہ ہیں جیسے دسواں ہوتا ہے تو وہ دس دن کے بعد ہوتا ہے یعنی دسویں دن انتقال کے دسویں دن دسواں ہوتا ہے بیسویں دن بیسواں ہوتا ہے اسی طریقے سے چالیسویں دن چالیسواں ہوتا ہے تو اب جس دن بھی چالیسواں وہ دن آئے تو اس دن چاہے وہ پیر کا دن ہو منگل کا دن ہو بدھ کا دن ہو جمعہ کا دن ہو کوئی سا بھی دن ہو اس دن فاتحہ دلا سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس دن مطلب انتقال ہوا ہے اسی دن فاتحہ دلائیں یا یہ بھی کوئی بات اس میں اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جس دن انتقال ہوا ہے اس دن فاتحہ نہیں دلانا چاہیے یہ بھی غلط غلط بات ہے لوگ یہ سب باتیں اپنی مرضی سے کیوں کہتے ہیں دین میں اپنی مرضی سے باتیں کیوں لاتے ہیں یہ بالکل من گھڑت بات ہے غلط بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو فاتحہ کسی دن بھی دلوا سکتے ہیں جس دن دلائیں گے اسال ثواب ہو جائے گا بس یہ کہ معمول ہمارے ہاں یہی بنا ہوا ہے کہ دسویں دن دسواں ہو بیسویں دن بیسواں ہو چالیسویں دن چالیسواں ہو اب دن کوئی سا بھی آئے اس دن آپ فاتحہ نیاز مرحوم کو دلا سکتے ہیں